حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرنا چاہی ہو تو آپ نے اس سے اپنا سر دور کر لیا ہو حتیٰ کہ وہ آدمی خود ہی آپ سے اپنا سر دور کرتا تھا اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو تو آپ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا ہو حتیٰ کہ وہ از خود آپ کا ہاتھ چھوڑتا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو چورانوے